اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا یہ ایٹینتھ لیکچر ہے کلینکل سائیکالوجی کے اس کورس کا اور اس لیکچر میں آج میں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے بارے میں بات چیت کروں گا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات چیت کی تھی ہم نے کچھ ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھا تھا کہ کس طرح مختلف ٹائم سے مختلف جو ٹیسٹ تھے وہ کس طرح ڈیولپ ہوئے اور کن کنڈیشنز میں ڈیولپ ہوئے تو آج سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا کیا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ایسی آزمائش ہے یا ایک ایسا ٹول ہے جو ہماری ذہانت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے in other words it tells us ہماری ابیلٹی فار کمپریہینشن کیسی ہے اٹ ٹیلز اس کہ ہماری کلینکل ججمنٹ کی ابیلٹی ہماری ابیلٹی ٹو جج دی انوائرمنٹ اور اس میں نئے طریقوں سے اس کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہم میں جو ہے اسکل جو ہم میں ہے وہ کیسی ہے اور ہم میں پوٹینشیل فار لرننگ کیسا ہے تو یہ بیسکلی یہ جو ٹول ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے یہ ان چیزوں کو خاص طور پہ پروب کرتا ہے اب میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں intelligence test are psychological test that are design to measure variety of mental functions such as reasoning, comprehension and judgement اور پرپز جو اس ٹیسٹ کا ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ ہیومن پوٹینشیل کے بارے میں جاننا تاکہ اس پوٹینشیل کو جتنا زیادہ بہتر طریقے سے ہم جانیں گے اتنا ہی ہم اس کا بہتر کوئی حل ڈھونڈ سکتے ہیں اب تھوڑی سی بات ہم کریں گے پریکاشنس کی جو انٹیلیجنس ٹیسٹ کو استعمال کرتے وقت کرنی چاہیے یہ میں بات اس وقت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے استعمال کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو اکثر سائٹس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آ جاتی ہے کہ know your I Q know how bright you are تو ہم بڑی جلدی سے you know we click into that and we we want to know our I Q تو یہ ایک فیڈ سا بھی شروع ہو گیا ہے کہ you know we want to know how bright we are we know want to know how good we are لیکن آئی تھنک ہمیں ایز کلینکل سائیکالوجسٹ اس چیز کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ احتیاطیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ایک تو احتیاط یہ کرنی ضروری ہے کہ غیر ضروری طور پہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس کا استعمال نہ کیا جائے دوسری آئی تھنک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیر میں ضرور ہونا چاہیے کہ what is it that we want to really find out by the use of a certain test وہ ابلٹی جو ہم جاننا چاہتے ہیں جس کو ہم خاص طور پہ پروو کرنا چاہتے ہیں اس ابلٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ٹیسٹ کو چننا چاہیے ہر ٹیسٹ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے جب ٹیسٹ بنایا جاتا ہے تو اس کو ایڈیکویٹلی ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی جو ہے اس پہ خاص دھیان ہمیں دینا چاہیے اور چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے یہ ہر شخص جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا اس کے استعمال کے لیے بھی ایک سٹن لیول آف پروفیشنسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم میں ہونا بہت ضروری ہے ان ادر ورڈس ہمیں کچھ اس کے اراؤنڈ ٹریننگ ملنی چاہیے ہمارے پاس سپروائز ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کی پروفائل کس طرح بننی ہے اس کی اسکورنگ کس طرح کرنی ہے اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح کرنی ہے تو یہ سب کچھ ایک میننگ فل طریقے اسی صورت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری ٹریننگ اس ایریا میں ہو سو ان ادر ورڈس میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ کیونکہ اسٹوڈینٹ آف سائیکالوجی ہیں تو آپ لوگوں میں بھی بہت یہ I am sure you must be very excited کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہمیں ملے ہمارے ہاتھ لگے اور ہم اس کو استعمال کریں اور ہم اپنے دوستوں کی یو نو ذہانت کا ہمیں اندازہ ہو ہمیں اپنی ذہانت کا اندازہ ہو تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی بہت ضروری ہے کہ پریفریبلی کوشش یہ کریں کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ کسی ایسے سائیکالوجسٹ سے ایڈمنسٹر کروائے جس کو تھوڑی سی اس ایریا میں ٹریننگ ہو اب میں بات کروں گا کچھ کرٹیسزم جو ٹیسٹنگ کے اراؤنڈ اکثر ہمیں ریسرچ میں کتابوں میں ملتا ہے وہ کیا ہے ایک کرٹیسزم خاص طور پہ جو ویسٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں جو یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی جو موومنٹ ہے یہ اس قدر زیادہ وسیع ہو گئی ہے کہ بے شمار فائنینشیل ریسورسز جو ہے وہ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں تو اب ویسٹ میں یہ چیز ابھی ہمارے پاکستان میں تو اس حد تک آئی تھنک ریلیونٹ یہ نہیں ہے we are not experience so far but may be in few years to come we can also face it in Pakistan لیکن ویسٹ میں یہ چیز بہت سامنے آنی شروع ہو گئی ہے کہ large chunk of money is being spend on testing اسی طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ ایک اسکور دے دیتے ہیں کہ جی آپ کا جو انٹیلیجنس آئی کیو جو ہے وہ ایک خاص سو لٹ سے ہے اب وہ جو سو کا اسکور جو ہے وہ ایک جنرل انٹیلیجنس کا تو ضرور ہمیں اس سے اندازہ مل جاتا ہے لیکن ہمیں اس سے کئی دفعہ یہ exactly پتا نہیں چلتا کہ اس شخص کی اسٹرینتھس کیا ہے اس کی لمیٹیشنس کن ایریاز میں کیونکہ انٹیلیجنس آپ کو جیسے یاد ہوگا یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک اس میں کئی ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں کئی ڈفرینٹ ٹائپس کی انٹیلیجنس ہے تو لہٰذا ان کمپوننٹس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو شخص ہیں جن کا اسکور تو ایک ہی آ گیا لیٹ سے ہنڈریڈ آئی کیو آ گیا لیکن جب ہم نے اس کو پروو کیا اور دیکھا تو ایک کا ہنڈریڈ اسکور میں اس کے وربل اسکور جو تھے وہ ہائی تھے اس وجہ سے اس کا ہنڈریڈ اسکور آ گیا اور دوسرے کا جو اسکور تھا وہ اسپیشل آرگنائزیشن فیکٹر میں کیونکہ وہ اسٹرانگ تھا اس لیے ہنڈریڈ آ گیا تو لہٰذا یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیں جو ٹوٹل اسکور ہے جو ٹوٹل آئی کیو ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اسی طرح ایک اور جو جو کرٹیسزم اراؤنڈ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو نظر آتا ہے سننے میں آتا ہے اور پڑھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ایمفسز ہم نے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ پہ ڈالنا شروع کر دیا ہے ہم نے لوگوں کو پجن ہول کرنا شروع کر دیا ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیونکہ ذہین ہے اس لیے he'll do well in life یہ اتنا کیونکہ ذہین نہیں ہے تو اس لیے he'll not do well in life but I think we need to be as clinical psychologist we need to be very very careful ہمیں لوگوں کو پجن ہول نہیں کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ just because somebody has a I Q of hundred and five وہ لائف میں بہت زیادہ بہتر اس کی اچیومنٹ ہوگی as a post to somebody with an I Q of hundred کیونکہ ایسا ایسا نہیں ہے یہ آئی کیو ہمیں ضرور پوٹینشیل کے بارے میں اور کرنٹ فنکشننگ کے لیول کے بارے میں ہمیں بتاتا تو ضرور ہے لیکن اس میں we have to be very careful in predicting the future of a person یہ میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ بگننگ یہ جو بگنر سائیکالوجسٹ ہم ہوتے ہیں نا جب نئے نئے ہم سائیکالوجسٹ بنتے ہیں تو ہمیں بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ پرڈکشن شروع کر دیں you know we we try to act like palmists we try to act like you know people who are face readers we try to act like people as if they have a magic wand in hand اور ان کو سب اگلے کے مستقبل کا پتہ ہے ہرگز ایسی بات نہیں ہے ہمیں کسی کے مستقبل کا نہیں پتا ہم صرف سائنٹیفک بیسس پہ ایک سسٹمیٹک ایویلویشن کی بیسس پہ اسسمنٹ کی بیسس پہ ہم کچھ یو نو گیسز کرتے ہیں ہم کچھ پرڈکشنس کرتے ہیں لیکن we have to be very very careful اور ہمیں خاص طور پہ ایسی پرڈکشن جس سے کہ اگلے کا مستقبل ہی خراب ہو جائے کبھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں بڑے احتیاط سے چیزوں کو پرڈکٹ کرنا چاہیے تو لہٰذا آئی تھنک انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے اس اس کو استعمال ہم ضرور کریں لیکن ہم ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ہم اس کی بیسس پہ کوئی ایسی پرڈکشن نہ کر دیں جو ہمارا ٹیسٹ جو ہم نے انسٹرومینٹ یوز کیا ہے جس کو وہ سپورٹ نہ کرے پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھنی یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے ان میں کچھ کلچرل باعث بھی ہوتا ہے اور یہ میں خاص طور پہ اس لیے بھی بات آج کرنی چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں اکثر جو ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہوئے ہیں ویسٹ میں وہ انگریزی میں ان کے سارے آئٹمس ہیں ان کی ان کے جو نام ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بھی ویسٹ میں ہوئے ہیں بہت تھوڑے ایسے ٹیسٹ ہیں جن کی اسٹینڈرڈائزیشن اور اور جن کے نام جو ہیں وہ ہم نے لوکلی اپنے کلچر میں ڈیولپ کیے ہوں اور بنائے ہوں سو so, لہٰذا جب بھی ہم ان ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں آپ یہ رکھیں اس میں خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انگریزی بولنے والے کو انگریزی جاننے والے کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے ان پہ جن کی جن کی انگریزی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے سو لہٰذا وہاں پہ جب آپ ٹیسٹ کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کریں تو ضرور اس ایک یہ مارجن یہ یہ ایک کنسیڈریشن ذہن میں رکھیں تو کئی دفعہ ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ کچھ کلچرل باعث بھی ان ٹیسٹ میں موجود ہے یہ تو ہو گئی کچھ لمیٹیشنس یہ پریکاشنز جن کی میں بات کرنی چاہتا تھا شروع میں اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ کامن پروسیجرس کی کامن پروسیجر سے بھی میری مراد ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے یہ کس طرح کی جاتی ہے ایک شخص جس کو ہم سبجیکٹ کہہ لیں یا کلائنٹ کہہ لیں یا پیشنٹ کہہ لیں جب اس پہ انٹیلیجنس ٹیسٹ اس کو دیا جاتا ہے تو انویریبلی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک ایک میز کرسی پہ بٹھا کے کی جاتی ہے so therefore you know there has to be a certain environment that you have to create for the person اور یہ پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر تو in other words you know آپ کاغذ بھی دیتے ہیں مہیا کرتے ہیں آپ پین بھی مہیا کرتے ہیں آپ پینسل بھی مہیا کرتے ہیں آپ ربڑ بھی مہیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بعد پھر بیشتر ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جس پہ کہ آپ سوال پوچھتے ہیں سوال پوچھنے سے میری مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ یو نو آپ انفارمیشن کے بارے میں اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں کچھ انفارمیشن ٹیسٹ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں آپ کئی دفعہ کچھ ایسے آئٹمز آپ کے ہوتے ہیں جن جن کا تعلق ایک جاگرفی سے ہوتا ہے مثلا اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے کلائنٹ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کے سائڈ پہ ویسٹرن سائڈ پہ کون سے دو ملک کے بارڈرز لگتے ہیں I mean so this is basically information test جس پہ کہ آپ نے ایک جوگرافیکل باؤنڈریز کی بات کی اسی طرح کئی دفعہ ہم جب پرفارمنس کے آئٹمس یوز کرتے ہیں پرفارمنس ٹولس یوز کرتے ہیں تو ہم کئی دفعہ چیزیں مہیا کرتے ہیں چیزوں مہیا کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ لیٹ سے کہ پکچر ارینجمنٹ ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے پکچرز پرووائڈ کرتے ہیں بلاک ڈیزائن ٹیسٹ اگر ہے تو اس کے لیے ہم بلاکس ڈیزائن بلاکس جو ہے وہ مہیا کرتے تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹنگ ہے یہ سوالات پہ مبنی ہوتی ہے اور اس کے کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جن کو کروا کے دیکھا جاتا ہے بیسکلی ان کو ہم پرفارمنس آئٹمس کہتے ہیں پرفارمنس آئٹمس کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پرفارمنس آئٹمس جو ہیں یہ جب دیے جاتے ہیں تو یہ ٹائم ٹیسٹ کہلاتے ہیں ٹائم ٹیسٹ سے مراد ہے کہ ان آئٹمس کو کو کروانے کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے کہ لیٹ سے کہ اگر جو ٹائم دیا گیا ہے ایک چیز ایک آئٹم کو کرنے کا وہ تیس سیکنڈ ہے تو جب ایک شخص اس کو تیس سیکنڈ کے اندر کرتا ہے تو اس کو اس چیز کے اس آئٹم کے پورے پوائنٹس مل سکتے ہیں یا بونس پوائنٹس مل سکتے ہیں لیکن اگر اسی چیز کو وہ تیس کی بجائے چالیس سیکنڈ میں کرتا ہے تو پھر اس کو بونس پوائنٹس نہیں ملتے تو یہ جو پرفارمنس آئٹمس انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹائمڈ آئٹمس یا timed you know subtest کہتے ہیں اس سے بھی جس چیز کا اندازہ خاص طور پہ ہمیں ہوتا ہے وہ زین کی پروسیسنگ سپیڈ کا ہے کہ جو ہمارا زین ہے وہ چیزوں کو مینٹلی کس کس تیزی سے یا کس طریقے سے پروسیس کرتا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح آئی ہینڈ کوآڈینیشن کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ جو ایسی ابلیٹیز ہیں ان کا ہمیں اندازہ بہتر انداز سے ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی جاننا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ کیونکہ سب ان کے سب ٹیسٹ بھی ہیں آگے لٹ سے کہ پانچ یا چھ وربل سب ٹیسٹ ہیں پانچ اور چھ پرفارمنس سب ٹیسٹ ہیں تو اوور آل جب ہم ان کا اسکور کرتے ہیں تو ہمیں ایک ٹوٹل جی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جی کی بات کی تھی which is general level of intelligence تو ہمیں ایک جی اسکور مل جاتا ہے یہ جو جی اسکور ہے اس کو ہم آئی کیو کا نام دیتے ہیں آئی کیو سے مراد انٹیلیجنس کوشنٹ ہے تو یہ جو ٹوٹل جی اسکور ہے جو آئی کیو ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا آئی کیو کیا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس جنکچر پہ اس آئی کیو کو انٹرپریٹیشن کے لیے اس کو میننگ فل بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کمپوننٹس ہیں یا کون سے انٹیلیجنس کے ایسے فیکٹرز ہیں جن میں ہمارا جو کلائنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یہ زیادہ بہتر اس نے اسکور کیا ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن میں یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے یا ویک ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اس کی انفارمیشن کو ایک میننگ فل بنانے کے حوالے سے بہت یہ ہیلپ فل چیزیں ہوتی ہیں because this is how these numbers become meaningful ایک کانٹیکس میں ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ ان کا ایک میننگ ہمیں نظر آتا ہے لیکن ادروائز سو ایک سو دس کا آئی کیو نبے کا آئی کیو اسی کا آئی کیو یہ نو یہ اتنے میننگ فل بذات خود ادروائز نہیں بنتے جب تک ایک پورے حوالے سے ایک کانٹیکس میں ان کو نہ دیکھا جائے اب تھوڑی سی ڈس ایڈوانٹیجز کی بھی بات میں اس وقت کرتا چلوں ڈس ایڈوانٹیجز میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ پہ بہت زیادہ زور یو نو پڑ گیا ہے کہ بہت زیادہ فوکس اور امفسز یو نو ہم نے اس پہ ڈال دیا ہے اسی طرح ایک اور ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ ایک سنگل فیکٹ ایک سنگل فیکٹر یا سنگل اسکور کی بات کرتے ہیں کہ اس میں یو you نو know, ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا آئی کیو جو ہے وہ نوے ہے اب نوے کا آئی کیو جو ہے یو you نو know, وہ بتاتے خود یو you نو know, آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرتا تو لہٰذا یہ جو سنگل فیکٹر سے ہمیں بیونڈ جانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اسی طرح یہ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب ہم سنگل فیکٹر پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں ان ٹیلنٹس کا انسان کے کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا یا ان ان لیولس کا پتہ نہیں چلتا جو ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے جس طرح کئی دفعہ ہمیں انسان کی کریٹیوٹی کا نہیں پتہ چلتا ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی اس کی جو جو اس کی اسٹرینتھس ہیں وہ کس میں ہے فار انسٹنس اگر ایک انسان ایسا ہے جس کی جو آڈیٹری جو پروسیسنگ اسپیڈ ہے بہت اچھی ہے تو اس کو کسی ایسے کام میں اگر ڈال دیا جائے جہاں پہ سن کے اسے چیزیں کرنی ہے اس میں وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے اسی طرح ایک اور شخص اگر اس کی ویژل پروسیسنگ اسپیڈ بہت اچھی ہے تو وہ ایسے کام میں جہاں پہ ویژن کا کام زیادہ ہو دیکھ کے چیز کرنے کا کام زیادہ ہو اس فیلڈ میں بہت اچھا ہو سکتا ہے اسی طرح ایک اور جو اس اس میں چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ ایسے ایریاز جو کہ نان اکیڈیمک ہیں ان کے اراؤنڈ ہم چیزیں پرڈکٹ نہیں کر سکتے اکیڈیمکس کے اراؤنڈ تو ہم اکثر یو نو یوز کرتے ہیں انٹرسٹ کو کچھ پرڈکشنس کرنے کے لیے کہ بھائی جو ایکڈیمکلی بچہ کیسے پرفارم کرے گا اگر اس کا یہ آئی کیو ہے لیکن جو نان ایکڈیمک ایریاز ہیں اس میں اکثر ہم پرڈکشنس نہیں کرتے تو یہ کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز تھے اب ایڈوانٹیجز کے حوالے سے میں آپ یہ رکھیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں یہ ہمیں بے شمار ڈفرینٹ بیہیویئرس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ایک شخص ہے وہ سوشل سچویشن میں سوشل انوائرمنٹ میں کس طرح ایکٹ کرے گا وہ اس انوائرمنٹ میں سے باہر جب ہوگا ایک ورک انوائرمنٹ میں ہوگا وہاں پہ how would you relate to the work environment اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں ہمیں ملتی ہیں پھر یہ ہے کہ چاہے اس کی لمیٹیشن بھی انٹیلیجنس ٹیسٹ کی تو ہے لیکن inspite of that it is the best tool that we have to make academic prediction ہمارے پاس اکثر اوقات اسٹوڈنٹس آتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے کیونکہ اسکول جو ہیں وہ انہیں ریفر کرتے ہیں اسکول جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بچہ جو ہے اگر اس کی اکیڈیمک اچیومنٹ اتنی اچھی نہیں ہو رہی اور یہ فیل ہو رہا ہے یا کام وقت پہ نہیں کرتا یا بہت زیادہ ٹائم اس کو لگتا ہے کام کرنے میں اس کی کیا وجوہات ہیں تو یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں یہ یہ ہمیں صرف انٹیلیجنس ٹیسٹ ہی ہے ایک ایسا انسٹرومینٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کہ اگر ایک بچہ وہ ویسے تو ظاہراً تو بہت انٹیلیجنٹ اور برائٹ لگتا ہے لیکن when it comes to studies he is not doing so well تو اس کی کیا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی دفعہ intelligence by itself is not the reason for this problem دیکھنے میں یہ آیا کہ اس بچے کی اٹینشن اسپین جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں لہذا وہ چیزوں کو اتنا زیادہ ریسیو نہیں کرتا وہ اتنا اٹینڈ نہیں کرتا اسی طرح کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ٹیسٹنگ کے تھرو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس بچے کی جو میمری ہے میموری کی پرابلم ہے اس کی شارٹ ٹرم میمری تو ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو لیکن جب اس کو چیز کو یاد کر کے اگلے دن ٹیسٹ سچویشن میں یا ایگزام سچویشن میں پریزنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو مشکل پیش آتی ہے تو یہ بھی ٹیسٹنگ کے کا ایک ایڈوانٹیج ہی کہہ لیجیے کہ ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ انٹیلیجنس کا نہیں ہے بلکہ میموری کا ہے اسی طرح کئی دفعہ مسئلہ آڈیٹری پروسیسنگ کا ہو سکتا ہے یا ویژل پروسیسنگ کا ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہمیں ٹیسٹنگ سے ہی پتہ چلتا ہے تو لہٰذا ایک چیز ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہے یہ they are the the best best instruments of tools we so far have تو یہ تو اس کے ایڈوانٹیجز ہو گئے اب کچھ ان ٹیسٹ کی بات میں کرنا چاہوں گا جو کہ کامنلی یوز ٹیسٹ کہلاتے ہیں ان میں خاص طور پہ تین ٹیسٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ اسٹینفرڈ بینے انٹیلیجنس اسکیل کہلاتا ہے دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل کہلاتا ہے اور تیسرا جو ٹیسٹ ہے وہ Wechsler intelligence scale for children کہلاتا ہے ان ٹیسٹ کو ایکسپلور کرنے سے پہلے اور ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں دو چیزوں کا ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا ایک تو کانسیپٹ ہے آئی کیو کا اور دوسرا کانسیپٹ ہے ڈیویشن آئی کیو کا یہ دو ایسے کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کو سمجھنے آپ کو بہت ضروری ہے ریشو آئی کیو جو ہے جو یہ جو بینے کا جو ٹیسٹ ہے اور اس سے پہلے کے جو ٹیسٹ تھے یہ سارے ریشو آئی کیو پہ آپریٹ کرتے تھے ریشو آئی کیو سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیسٹ آئٹمز ہیں وہ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ وہ ایج وائز ایک قسم کے بنائے جاتے ہیں تو اس میں آپ جتنے آئٹم وہ ایک گریجویٹڈ فارم میں ان کو ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں انہیں دیتے ہیں اور جب آدمی ان کو اچیو کرتا جاتا ہے تو اس کو اس کا ایک پلس پوائنٹ ملتا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں انسان کا ایک مینٹل ایج کا اندازہ ہو جاتا ہے اور مینٹل ایج کے ساتھ ساتھ ایک آئی کیو بھی ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ اس شخص کا آئی کیو کیا ہے آئی کیو جو ہے وہ mental age over chronological age hundred کا فارمولا ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں یہ جو بینے کا ٹیسٹ ہے وہ ہیویلی آئی کیو ریشو پہ بیسڈ ٹیسٹ ہے اس کے بعد کے جو ٹیسٹ ہے اس میں آئی کیو ڈیویشن کا پہلا ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا اب تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے ان دونوں میں کہ جو آئی کیو ریشو والا کانسیپٹ ہے اس میں ہم کیونکہ کرونالوجیکل ایج کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ لیٹ سے کہ آپ کی اگر عمر سولہ سال ہے تو سولہ سال کا مطلب ہے کہ آپ کی رفلی ون نائنٹی ٹو منتھس شاید بنتی ہے کہ آپ ون نائنٹی ٹو منتھس کے ہیں تو لیٹ سے کہ اگر آپ کی مینٹل ایج جو ہے وہ آپ کی آئی ہے ہنڈریڈ منتھس تو جب ہم نے ہنڈریڈ منتھس کو hundred and ninety two months پہ ڈیوائڈ کیا انٹو ہنڈریڈ کیا تو ہمارے پاس اسکور آ گیا اب جب آپ کی ایج بیس سال ہو گئی تو ہم نے جب بیس سال سے اس فارمولے کو کیا تو آپ کا آئی کیو جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو زین میں یہ رکھیں کہ اگر ایج بڑھتی جائے گی تو اس ریشیو سے جب ہم آئی کیو ڈیٹرمن کریں گے تو اس میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کا آپ کی کرونالوجیکل ایج بڑھ گئی تو آپ کا آئی کیو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو that is a a kind of disadvantage تو اس لیے ایسے ٹیسٹ جس طرح بینے کا ٹیسٹ ہے یا سلوسن ٹیسٹ ہے یا اور ٹیسٹ جو آئی کیو ریشیو پہ بیسڈ تھے ان میں انہوں نے یہ سوچا کہ ایک کٹ آف پوائنٹ رکھ دیا جائے اور یہ جو کٹ آف پوائنٹ ہے یہ سولہ سال کی عمر is a cut off point کہ ون نائنٹی ٹو منتھس کے بیونڈ کرونولوجیکل ایج وہ نہیں لکھتے کیونکہ وہ کسی حد تک اس چیز کو اس میں یہ دیکھا گیا کہ بھئی ڈس ایڈوانٹیج جو ہے یہ یہ بہت زیادہ کلائنٹس کے لیے ان ان پہ امپوز نہ ہو اور they don't go through this disadvantage اس کے بعد جو باقی یہ جس طرح آج ہم بات ویز کی کریں گے ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل کی بات کریں گے یا ہم بات کریں گے وس کی which is Wechsler intelligence scale for children تو اس کے حوالے سے ہم آئی کیو ڈیویشن کی بات کریں گے آئی کیو ڈیویشن جو ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بیسڈ ہے اس چیز پہ کہ لیٹ سے کہ اگر آپ کی سولہ سال عمر ہے تو آپ کا جو اسکور ہے جو بھی آپ کا را اسکور ہے اس را اسکور کو کمپیئر کیا جائے گا آپ کی ایج کے نام کے اسکور کے ساتھ اور اگر آپ کی ایج اسی سال ہے تو جو اسی سال کا اسکور ہے جو نام ہے اس سے آپ کو ریلیٹ کیا جائے گا تو اس میں وہ ڈس ایڈوانٹیج جو آئی کیو ریشو والی اسکیل میں تھا وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں اگر ایک بیس سالہ نوجوان کا اگر آئی کیو سو آتا ہے تو وہ بیس سال والے ہی اپنا پاپولیشن کے سیمپل کے جو نام ہے جو گروپ نارم ہے اس سے کمپیئر کیا جائے گا اور اگر ایک چالیس سال والے کا یہ اسکور آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا so this is how IQ deviation کا کانسیپٹ جو ہے یہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں لاگو کیا جاتا ہے اب ہم کلینکل اسسمنٹ آف انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں اس میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا سب سے پہلا جو انسٹرومینٹ ہے وہ اسٹینفرڈ بینے اسکیل ہے اسٹینفرڈ بینے اسکیل جو ہے یہ نائنٹین ہنڈریڈ اینڈ سکسٹین میں ڈیولپ کیا گیا تھا اور یہ اسکیل جو ہے یہ بینے کے انیشل جو انٹیلیجنس اسکیل جو اس سے میں نے آپ کو جب اس کی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی ہسٹری کی بات میں نے کی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ 1906 میں ڈیولپ کیا گیا تھا تو یہ اسٹینفرڈ بینے اسکیل جو ہے یہ اس کی ایک امپرووڈ ورژن ہے ایک ڈیولپمنٹ ہے یہ جو اسکیل ہے اس کی اب تک چار ماڈیفکیشنس یا ریویژ ہوئی ہیں اور اس کی جو لیٹسٹ جو ریویژن اس کی جو ہوئی تھی وہ 1986 میں ہوئی تھی تو ذہن میں یہ رکھے کہ یہ اسکیل جو ہے یہ پچھلے کئی ڈیکٹ سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ 1986 میں اس کی آخری ریویژن ہوئی تھی اس اسکیل کا جو پرپز ہے یہ بیسکلی ڈیولپ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک جب جب امریکہ میں کمپلسری ایجوکیشن کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس یہ اسکیل کا پرپز اس وقت یہ اس پرپز کو سرو کرنے کے لیے یہ اسکیل ڈیولپ کی گئی تھی تو one of the purpose of the scale was کہ وی کوڈ ڈٹرمن کہ یہ جو بچے اسکولوں میں اب جا رہے ہیں ان کے انٹیلیجنس لیولس کیا ہے تاکہ ان کی جو پلیسمنٹ ہے ان کی جو کلاس پلیسمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کی جائے صرف فزیکل ایج کے حوالے سے نہ کی جائے بلکہ انٹلیکچوئل فنکشننگ لیول کے حوالے سے مینٹل ایج کے حوالے سے بھی کی جائے یہ جو ٹیسٹ ہے اسٹینفرڈ بھی نے یہ خاص طور پہ بڑا یوزفل ہے to assess the cognitive functioning levels of children starting from virtually age two I mean دو سال سے لے کے اسی سال تک کی عمر کے لوگوں کو یہ اسیس کرتا ہے اور اس میں پری اسکولرس کی اسیسمنٹ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹین ایجرس کی بھی کرتے ہیں ایڈلٹس کی بھی کرتے ہیں تو it has huge it covers a very large segment of the population in that way اور یہ ایک واحد انسٹرومینٹ ہے جو خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان بچوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں جن میں جو اتنے برائٹ یا اتنے گفٹیڈ نہیں ہیں یا اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں یہ ان بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ انسٹرومینٹ بہت فائدے مند ہے کیونکہ ان کو ان کا ایک اچھا اندازہ اس انسٹرومینٹ سے ہمیں ملتا ہے اور اس انسٹرومینٹ نے ریسرچ کے ایریا میں بھی you know been able to use it some very fine researches intellectual function کے حوالے سے انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اس انسٹرومینٹ کی بدولت یو نو وہ پاسبل اب میں بات کرنی چاہوں گا تھوڑی سی میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گا آپ کو اس انسٹرومینٹ کے ڈیٹیل یہ جو انسٹرومینٹ ہے یہ جس سے میں نے ابھی ذکر کیا ایک تو یہ دو سال کے بچے سے لے کے یہ ورچولی اسی سال کے ایڈلٹ تک یوز کیا جا سکتا ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس میں پندرہ سب ٹیسٹ ہے تو پندرہ سب ٹیسٹ سے مطلب یہ ہے کہ they are fifteen sub test جو دیے جاتے ہیں اور اس کی بیسس پہ اسسمنٹ ہوتی ہے اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار مین ٹائپس آف انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے پہلی جو ٹائپ ہے وہ وربل ریزننگ کی ہے دوسری جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ویژل ریزننگ کی ہے تیسری جو ہے وہ کوانٹیٹیو ریزننگ کی ہے اور چوتھی جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری کی ہے تو یہ چار مین کمپوننٹس ہیں انٹیلیجنس کے جس کے بارے میں ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے اور پھر یہ ایک اوور آل اسکور جس کو ہم جی اسکور کہتے ہیں وہ ہمیں اس سے ملتا ہے جس کی بیسس پہ you know we are able to say that the person has this intelligence quotient this level of intelligence اور میں تھوڑی ڈیٹیل میں بھی آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو وربل ریزننگ ہے یہ ہمیں بچے کی یا ایڈلٹ کی ووکیبلری اس کی کمپریہینشن اس کی ایپسڈیٹیز اور اس کے وربل ریلیشنس کے بارے میں بتاتی ہے اسی طرح جو ایبسٹریکٹ ویژول ریزننگ ہے وہ pattern analysis copying matrices paper folding and cutting کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دیتی ہے کوانٹیٹیو ریزننگ جو ہے وہ کوانٹیٹیو نمبر سیریز اور اکویشن بلڈنگ کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے اور جو چوتھا شارٹ ٹرم میموری ہے وہ bead memory memory for sentences memory for digits memory for objects کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دیتی ہے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ملٹی اسٹیج ٹیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ٹیسٹ ہے اس میں بے شمار آئٹمس ہیں اور یہ آئٹم جو ہے یہ گریجویٹڈ فارم میں پرزینٹ کیے جاتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ آپ دو سال کے بچے سے ایک ایڈلٹ تک اس کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہم ڈٹرمن ایج کی بیسس پہ نہیں کرتے اگر ایک بچہ جو ہے آپ کے پاس آیا اس کی عمر سولہ سال ہے تو ہم اس اس کی جو اسٹارٹنگ ہے ٹیسٹ آئٹمس کی وہ سولہ سال سے نہیں کریں گے بلکہ ہم ایک اس میں وکیبلری ٹیسٹ ہے ہم وہ وکیبلری ٹیسٹ یوز کرتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے اگر اس وکیبلری ٹیسٹ پہ اس سولہ سال کے بچے کی جو وکیبلری ایج ہے وہ اگر ساڑھے گیارہ سال آ جاتی ہے تو پھر ہم اس ٹیسٹ کو ساڑھے گیارہ سال کے آئٹم سے شروع کرتے ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے اس سے یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس سولہ سال کے کئی بچے لٹ سے آ گئے کلاس ٹینتھ کے کئی بچے آئے جو سولہ سال کی عمر کے تھے لیکن ان کے لیے جو اسٹارٹنگ پوائنٹس ہے ٹیسٹنگ کے وہ سارے ایک ایک ہی نہیں ہوں گے اگر کسی کی وکیبری ٹیسٹ پہ ایج بارہ سال آئی تو ہم بارہ سال سے اسٹینفرڈ بینے ٹیسٹ کو یوز کریں گے استعمال کریں گے اس کی شروعات کریں گے اگر کسی کی تیرہ سال آتی ہے تو تیرہ سال سے کریں گے تو لہٰذا دس وے ہمیں ایک بیس لائن مل جاتی ہے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے جو بیس پہ مبنی اور بیسڈ ہوتا ہے اب اگلا انسٹرومینٹ جس کی میں بات کرنی چاہوں گا اس کو ہم ویز کہتے ہیں ویز جو ہے یہ ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل کے نام سے جانا جاتا ہے it's a very very important test ہمارے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ڈیوڈ ویکسلر نے اس کو ڈیولپ کیا اور اس کو اس کی as a matter of fact اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پچھلے ستر سال سے بلکہ ستر سے بھی میرا خیال ہے اب تو زیادہ ہی سال ہو گئے وہ چل رہی ہے آئی I مین mean, ایک اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ کانسٹنٹلی اس ٹیسٹ پہ اس انسٹرومینٹ پہ کام ہو رہا ہے اور اس کا جو اسٹینڈرڈ اس کا جو نارمیٹو ڈیٹا ہے وہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اس کو اسٹینڈرڈائز بار بار کیا جاتا ہے اس کے آئٹم جو ہیں وہ بھی امپروو کیے جاتے ہیں تو اس پہ بہت سا کام ہوا ہے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بیسکلی جس طرح ہم نے آئی کیو ڈیویشن کی بات پہلے کی تھی یہ آئی کیو ڈیویشن کے حوالے سے اس یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اسکورز دیتا ہے اس پہ جو میڈین پوائنٹ ہے جو ایوریج ایک پوائنٹ ہے وہ سو ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو ٹیسٹ ہے وہ وہ انٹیلیجنس کی ڈسٹریبیوشن کو جو ہے ایج کے مینس کے گروپ کے ایج کے مینس کے حوالے سے دیکھتا ہے تو اس میں اس کی ڈسٹریبیوشن میں آپ تھوڑا سا ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایسے ہے کہ نوے سے ایک سو ایک سو نو تک جو ہے وہ ایوریج اسکور کہلاتا ہے اور ایک سو دس سے اوپر ابو ایوریج اور ایک سو بیس سے اوپر جو ہے وہ سپیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر نبے سے ایک نوے سے اگر نیچے ہے اسی سے نوے ہے تو لو ایوریج اور اگر اسی سے نیچے ہے تو بارڈر لائن اور اگر ستر سے نیچے ہے تو وہ مینٹلی ڈیفیشینٹ رینج میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اب میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی اس ٹیسٹ کی ویز کی کے حوالے سے بھی بات کر لوں کہ یہ جو ٹیسٹ تھا یہ پرائمریلی ایک مقصد اس ٹیسٹ کا یہ بھی تھا کہ اسٹینفرڈ بینے میں کچھ جو کمیاں تھیں ان کمیوں کو انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے دور کرنا اور پورا کرنا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹینفرڈ بینے جو ہے وہ آئی کیو ریشو کے حوالے سے چلتا تھا تو اس میں انہوں نے آئی کیو ڈیویشن کے حوالے سے اس کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کی جس سے کہ ہمیں ایک زیادہ بہتر اندازہ انٹیلیجنس کا ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو ٹیسٹ ہے یہ یہ ٹیسٹیز کی یا جو جن کو یہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے ان کی موٹیویشن کے حوالے سے بھی یو you نو know, اس میں چیزیں رکھی گئی ہیں کہ یہ یہ ایک ایسے ماحول میں اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو ایگزامنی ہے وہ اس کی موٹیویشن کو بھی دیکھا جائے اور اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے کہ آیا موٹیویشن تو نہیں افیکٹ کرتی اسکورنگ کو اسی طرح یہ جو اس کے جو آئٹمس ہیں وہ بھی تھوڑے سے ان کا لیول آف ڈفیکلٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے وہ گریجولی ان کو ڈفیکلٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ تین قسم کے انٹیلیجنس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے پہلی جو ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے اس کو ہم وربل انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں اور وربل انٹیلیجنس سے میری مراد ہے وہ انٹیلیجنس جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں چیزوں کو وربلی ایکسپریس کرنے سے جن کا تعلق ہو کمیونیکیشن سے جس کا تعلق ہو انفارمیشن سے جس کا تعلق ہو وہ وربل انٹیلیجنس کہلاتی ہے اور جو دوسری ٹائپ کی انٹیلیجنس اس ٹیسٹ سے ہمیں ملتی ہے وہ پرفارمنس انٹیلیجنس ہے پرفارمنس انٹیلیجنس سے مراد ہماری ہے وہ ہمارے انٹلیکٹ کے ایلیمنٹس جو جن کا تعلق چیزوں کو فزیکلی اسپیشلی آرگنائز کرنے سے ہے جن کا تعلق ہماری مینول ڈیکسٹیرٹی سے ہے جن کا تعلق ہماری آئی ہینڈ کوآڈینیشن سے ہے جن کا تعلق ہمارے چیزوں کو فزیکلی کرنے سے ہے as opposed to just you know mentally یا وربلی ڈسکرائب کرنے سے تو یہ ایک بڑا ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ویز کے حوالے سے داخل ہو گیا کہ اب انٹیلیجنس کو دو طریقوں سے یا دو مختلف انداز سے دیکھنا سائیکالوجسٹ نے شروع کر دیا ایک وربل انٹیلیجنس اور دوسرا پرفارمنس انٹیلیجنس اور پھر ان ان سب کا جو سم ٹوٹل تھا وہ جو تھا اس کو ہم ٹوٹل انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں یا فل اسکیل انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں یا اگر ہم اسپیئر مین کا وہ جی کا کانسیپٹ ذہن میں رکھیں تو جنرل لیول آف انٹیلیجنس کا نام ہم دیتے ہیں تو یہ آئی تھنک ویز ویز کے ایک پہلا وہ تھا جس نے انٹیلیجنس کو اتنے ڈیٹیل انداز سے ڈفرینشیٹ کیا یہ یہ انداز اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وربلی بڑے برائٹ ہوتے ہیں اور ان ان کو جب ہم فزیکلی یا جب جب ان کی جب اپیرنس کو ہم دیکھتے ہیں یا جب ہم ان سے ویسے بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہمیں بڑے برائٹ نظر آتے ہیں لیکن جب ہم انہیں اسپیسیفک سچویشن میں ڈال دیتے ہیں اور خاص طور پہ ایسی سچویشن جس طرح ایگزام لائک سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک چیز کو ود ٹائم کرنا ہے ایک ٹائم فریم میں کرنا ہے کہ آپ کو تین گھنٹے میں پانچ سوال کرنے ہیں تو اب ایک یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اسپیڈ آپ کی آف رائٹنگ جو ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے آپ کی جو میمری ہے آپ کی ابلٹی ٹو ریکال تھنگس جو ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے آپ کی آئی ہینڈ کوآڈینیشن بھی بڑی میٹر کرتی ہے تو کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتے ہیں کہ ایسے بچے جو ادروائز بڑے ہمیں برائٹ اور انٹیلیجنٹ لگتے ہیں لیکن جب وہ ایگزام سچویشن میں جاتے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں کر پاتے تو یہ ایک ایسا انسٹرومینٹ ہے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کی ڈسکرپینسی آ رہی ہے وربل انٹیلیجنس میں اور پرفارمنس انٹیلیجنس میں تو اس کی کیا وجہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں ویکسلر کے اس انسٹرومنٹ کی وجہ سے ہمیں ملا کہ اب ہم ایسی ابلیٹیز کو کے بارے میں بھی ہم نے جاننا شروع کر دیا جس کے بارے میں ہم پہلے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے تھے کہ آیا یہ ابلٹی بچے میں ہے یا نہیں ہے جس طرح بچے میں اٹینشن اسپین بچے کی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ سے پتہ چلنا شروع ہو گیا ہمیں ہائپر ایکٹیویٹی کے بارے میں ٹیسٹنگ سے پتہ چلنا شروع ہو گیا یہ جو ٹیسٹ ہے ویز جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے اس چیز کو بھی جاننے میں اور ریکگنائز کرنے میں کہ بچہ جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو تو نہیں ہے تو یہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بیسکلی اس کی جو ایج رینج ہے وہ سولہ سال سے ایٹی نائن ایئرس تک کی ایج رینج میں یہ ٹیسٹ جاتا ہے یہ جو موجودہ ویز تھری ہے which is the latest version of یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں ڈیولپ ہوا اور ماڈیفائی ہوا ویسے زین میں آپ یہ رکھیے کہ اس سے پہلے بھی یہ پہلا ورژن تو نائنٹین تھرٹی سیون میں ہوا تھا اس کے بعد تین اور بھی ڈیولپمنٹس اور ریویژ اس ٹیسٹ کی ہوئی تھی اب میں یہ بھی بات کرنی چاہوں گا کہ جو ویز انسٹرومینٹ ہے یہ تھوڑے سے کچھ پریکاشنز ہمیں ذہن میں بھی رکھنے چاہیے خاص طور پہ those of use this instrument we particularly try to pay attention to that وہ یہ ہے کہ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سولہ سے ایٹی نائن ایئرس تک کی ایج کے لیے یہ ٹیسٹ ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے اور ریسرچ ایویڈینس بھی ہے کہ جو سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر کا جو ایک ایک پیریڈ ہے وہ جو ویکسلر نے ایک اور انسٹرومنٹ بنایا ہے وسک آر جس کو کہتے ہیں Wechsler intelligence scale for children اس میں وہ پیریڈ جو دو سال کا ہے وہ بہت بہتر طریقے سے یو نو فل ہوتا ہے ایز اپوز ٹو ویز جو ہے اس دو سال کے عمر کے لوگوں کے انٹیلیجنس کو اتنے اچھے انداز سے پروب نہیں کرتا جتنا وسک کرتا ہے خاص طور پہ ان دو سال کو کور اسی طرح آئی تھنک جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسٹرومینٹس جو ہیں یہ ان کو استعمال کرتے ہوئے بہت چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے تو لہذا میں یہ چیز دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انسٹرومینٹ ہے یہ ہر شخص ایڈمنسٹر نہیں کر سکتا ہر سائیکالوجسٹ بھی ایڈمنسٹر نہیں کر سکتا جب تک اس کی خاص طور پہ ٹریننگ نہ ہوئی ہو اور یہ چیز آپ لوگ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے انسٹرومینٹس ہیں جن کے ایڈمنسٹریشن ایک تو بہت ٹائم کنزیومنگ ہے اس کو یو you نو know, کئی دن لگ جاتے ہیں کئی دن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک گھنٹے کی ٹیسٹنگ ہر روز کرتے ہیں تو انویریبلی تین سے چار گھنٹے جو ہیں وہ اس کی ٹیسٹنگ میں لگ جاتے ہیں تو وہ جس کا مطلب تین سے چار دن ہی ورچولی ہو جاتا ہے تو one has to be very very careful in administration of these test اب میں بات کرنا چاہوں گا اس سلائڈ کی اس پہ اوپر وربل آئی کیو دیا ہوا ہے پھر وربل سب سیٹس دیے ہوئے ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ انفارمیشن ہے دوسرا ڈیجٹ پین ہے تیسرا وکیبلری ہے چوتھا ارتھمیٹک ہے پانچواں کمپریہینشن ہے چھٹا سملیرٹیز ہے اور ساتواں لیٹر نمبر سیکوینسنگ ہے اسی طرح پرفارمنس آئی کیو کی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو سب سیٹس ہیں ان میں پہلا پکچر کمپلیشن ہے دوسرا پکچر ارینجمنٹ ہے تیسرا بلاک ڈیزائن ہے چوتھا آبجیکٹ اسمبلی ہے پانچواں ڈیجٹ سمبل ہے چھٹا میٹرکس ریزننگ ہے اور ساتواں سمبل سرچ ہے تو یہ تو بیسکلی وہ سب ٹیسٹ تھے جو ویز کے تھے اب میں اگلے انسٹرومنٹ پہ جانا چاہوں گا اور میں اس کی بات کرنی چاہوں گا اس انسٹرومینٹ کا نام وسک تھری ہے Wechsler intelligence scale for children revised third version آپ سمجھ لیجیے تھری کا مطلب ہے this is the third revision of the test یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بیسکلی بچوں کے لیے یہ ٹیسٹ یوز ہوتا ہے اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ چھ سال سے لے کے سولہ سال تک کے بچوں کے لیے ہے اس کا جو پہلا جو ورژن تھا وہ ڈیولپ ہوا تھا 1949 میں اس کے بعد دوسرا جو اس کی ماڈیفکیشن ہوئی وہ 1974 میں ہوئی اور پھر اس کے بعد ویکٹر اسکیل جو تھا یہ جو تھری تھا یہ 1991 میں ڈیولپ ہوا یہ جو انسٹرومینٹ ہے یہ اس کا جو پرپز تھا وہ یہ تھا کہ ویکسلر نے یہ ریئلائز کیا کہ میں نے ایک ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل تو بنا دیا ہے لیکن یہ جو میرا ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل ہے یہ بیسکلی دو سولہ سال سے ایٹی نائن ایئرس تک کے عمر کے لوگوں کو یہ کور کرتا تھا لیکن یہ ایک بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹ کو آف پاپولیشن جو کہ بچوں کا سیگمنٹ تھا اور مائنڈ یو ٹیسٹنگ جو ہے یہ بذات خود سب سے زیادہ تو بچوں میں یوز ہوتی ہے اسکولنگ ایئرز میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک گیپ ایسا ہے جس کو کور کرنا ضروری ہے اور ایک اچھا انسٹرومینٹ اس کے لیے ہونا ضروری ہے that was one of the reasons why اس نے یہ جو ٹیسٹ تھا یہ ڈیولپ کیا اس کا جو پہلا ورژن تھا یو نو وہ ساڑھے چار سال سے سولہ سال گیارہ مہینے تک کے ایج کو کور کرتا تھا اور یہ جو ٹیسٹ ہے جب سے یہ ڈیولپ ہوا ہے اس نے بلیو می ہمارا کام جو ہے وہ بڑا آسان کر دیا کیونکہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ بچوں کی انٹیلیجنس کو کئی انداز سے پروو کرنا ہم نے شروع کر دیا بچے کی انٹیلیجنس کے چار مین کمپوننٹس کو پہ اس ٹیسٹ نے فوکس کیا جس میں سیکوینشل ابیلٹی سی جو ہوتی ہے وہ ایک ایک بہت بڑا میجر کمپوننٹ ہوتا ہے دوسرا جو کمپوننٹ تھا وہ ایکوائرڈ نالج کا تھا کہ بچہ جو چیزیں سیکھتا ہے جو ایکوائر کرتا ہے اپنے انوائرمنٹ میں سے ان کو کس طرح استعمال کرتا ہے تیسرا جو کمپوننٹ تھا وہ پرسپچل آرگنائزیشن کا تھا اور چوتھا جو تھا وہ آرگنائزیشنل ابلٹی کا کمپوننٹ کہلاتا ہے یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو خاص طور پہ جہاں پہ نیورولوجیکل پرابلمس بھی بچے فیس کرتے ہیں اور ان کی جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایلیمنٹس کو پروو کرنا ان کو جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور یہ یہ جو ٹیسٹ ہے اس نے خاص طور پہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو ڈائگنوزنگ ہے وہ بہت آسان کر دی کیونکہ اکثر اوقات ہمیں سائیکالوجسٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو جو بچے بھیج رہے ہیں ان کو ہم نے ڈائگنوز کر کے ہمیں بتائیں تو جو ڈائگنوزنگ ہے اس حوالے سے کہ بچہ کس انٹیلیجنس لیول پہ فال کرتا ہے اور اس کا کیا سکور آیا ہے آیا وہ ایوریج رینج میں ہے یا ابو ایوریج رینج میں ہے یا مینٹلی ڈیفیشینٹ رینج میں ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے ممکن ہو گئی یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے تیرہ سب ٹیسٹ ہیں تو ان تیرہ سب ٹیسٹ کا جو اسکور ہے وہ ہمیں وربل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی بتاتا ہے اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہمیں وربل انٹیلیجنس کے بارے میں بتاتے ہیں کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ ہمیں پرفارمنس انٹیلیجنس کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہمیں اس کی فل اسکیل انٹیلیجنس کے بارے میں بتاتے ہیں اب آپ دیکھیں the child verbal IQ is derive from scores on six of the subtest ان میں information digit span vocabulary comprehension similarity جو ہیں یہ اس کے مین ٹیسٹ ہیں اسی طرح the child performance IQ is derive from scores on the remaining seven subtest ان میں picture completion picture arrangement block design object assembly coding mazes symbol search اس میں یہ اس کے سب ٹیسٹ ہیں تو اب میں اب آپ کو ایک اچھا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو تیرہ سب ٹیسٹ ہیں اس کے بارے اس اس سے کتنا کچھ ہمیں بچے کے انٹیلیجنس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے اور مل سکتا ہے اب اب میں تھوڑا سا اپنے اس لیکچر کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور کنکلوژن کے حوالے سے میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں یہ ہمیں صرف جنرل انٹلیکچل فنکشننگ لیول ہی نہیں بچے کا یا بڑے کا ایڈلٹ کا بتاتے بلکہ ہمیں اس کی اسٹرینتھس اور اس کی لمیٹیشنس کے بارے میں بھی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جب ہم کسی بھی فیوچر کی پرڈکشن کرتے ہیں یا ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس خاص ایریا میں بہت زیادہ ہے اور اس میں اس کو جانا چاہیے تو that is an area where intelligence test definitely have made a very positive contribution اسی طرح اکیڈیمک سکسیز کے بارے میں بھی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے بچے جو ہیں وہ ریلیٹیولی بہتر اکیڈیمکلی پرفارم کریں گے تو this in it self again is a very big plus point of intelligence test کہ انہوں نے مدد کی ہے ہماری ٹو ڈیٹرمن کہ کون سے بچے جو ہیں وہ وہ اچھے طالب علم آنے والے ایئرز میں ہوں گے اور ایکڈیمکلی ایکسیل کریں گے کیونکہ اس سے یہ ہو گیا کہ وہ بچے جو بہت اکیڈیمکلی اورینٹیڈ نہیں ہیں یا جن کے ایپٹیچیوڈ ایکڈیمکس میں چلنے کے نہیں ہوتے ان کو پہلے ہم کسی اور رستے پہ لگا سکتے ہیں ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دے سکتے ہیں ان کو ہم اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرامز میں ڈال سکتے ہیں جس طرح یو نو میکینیکل لائنز ہیں الیکٹریکل لائنز ہیں یا اور لائنز ہیں جن میں ڈالا جا سکتا ہے تاکہ ان میں ایسی اسکلز ڈیولپ ہو جائیں جس کو لے کے آگے وہ آکوپیشن میں چل سکے اسی طرح ہمیں اسی طرح ہمیں لوگوں کے پرسنل سٹائلز کا بھی اندازہ ہوتا ہے یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ ہماری مدد کرتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ جو شخص ہے اس کا جو جو ایک اوور آل اس کی جو پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں وہ کس قسم کی ہیں کس قسم کی انوائرمنٹ میں یہ زیادہ کامیاب ہوگا تو یہ بریفلی یہ یہ سب کچھ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے اس نے کتنا امپورٹنٹ ایک رول ہماری زندگی میں پلے کیا ہے and now because of intelligence test you know ہم آئے دن ڈٹرمن یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہمیں باہر جانا چاہیے پڑھائی کے لیے یا نہیں جانا چاہیے کس قسم کا اسکور ہوگا تو ہمیں اسکالرشپ ملیں گی کس قسم کا اسکور ہوگا تو ہمیں یو you نو know, کس قسم کی جاب ملے گی کس یونیور آج کل اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹیوں کے داخلے بھی جو ہیں ان میں بھی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے along with scholastic aptitude testing ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے تو intelligence day for I think have really a revolution in our life اور ہم جتنا بھی اس کے بارے میں بات کریں اتنی کم ہوگی تو اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے I would like to conclude it in پھر اگلی دفعہ دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ